غرض یہودیوں کی سنگین زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھیں اور اس لیے کہ وہ بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے